بزرگوں پر تو پوری زندگی بہت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سات ستر سال کی زندگی دی ہے یہی بہت قیمتی ہے میرا سر کے بعد وقت اور زیادہ قیمتی ہے پاک کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد سر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر میں درمیان ہفتے میں تیری کفالت کروں گا تو زندگی قیمتی اثر کے بعد کا وقت قیمتی پھر اللہ کے راستے میں نکل کر تو اس قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے لیکن میرے محترم بزرگ دوستوں یہ وقت بہتر جب بنے گا جب ہم اس کو بہتر بنا لیں گے اس لیے کہ یہ وقت تو گزرنے کے لیے گزر رہا ہے کسی کتنی زندگی گزر گئی ہر آدمی کو پتا ہے آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کچھ پتا نہیں اس وقت کے اندر قیمتی بنانے ہم بھلے امان کے اندر لگ کر اس لیے کہ انسان کے ساتھ جو چیز ساتھ رہتی ہے وہ اس کے امان ساتھ رہتے ہیں دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ مستقل نہیں رہتی وقتی طور پر رہتی ہے وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ آئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں اپنے اپنے شہروں سے آئے ہیں ضرورت کے مطابق اپنے ساتھ سامان لے کر آئے ہیں اور چار جوڑی کپڑے ہوں گے کچھ پیسے ہوں گے جو اپنے بستر وغیرہ ہوں گے ساری چیزیں وہی ہیں لیکن انسان کے ساتھ احمد جو وہ اس وقت ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور آبادی کے اوپر کا قیامت کے دن سارا دار و مدار ہے اسی لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا تاکہ احمد کی قدر و قیمت اندر اترے اور اعمال کے سدھارنے کی سب سے پہلے فکر کرے ایک مرتبہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو تمہاری مثال تمہارے گھر والوں کی مثال مال کی مثال اعمال کی مثال کیا ہے اسے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں اور اس کے اوپر موت کا وقت قریب آئے وہ ان تینوں بھائیوں میں سے ایک کو بلوائے پہلے کو بلوائے اور پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے دنیا سے میں جا رہا ہوں آخرت کا سفر تیار ہے اور تم میری اس میں کیا مدد کرو گے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں جب تک تو دنیا میں موجود ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا خوب تیری تیمارداری کروں گا خوب تیری خدمت کروں گا اور خوب تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تو مر جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا کپلاؤں گا دبراؤں گا اور تیرے مرنے کے بعد خوب تیرا ذکر خیر کروں گا پھر کچھ دنوں کے بعد میں تجھے بھول جاؤں گا آپ نے فرمایا یہ بھائی تو اس اس کے کے گھر والے ہیں پھر وہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں آخرت کا سفر تیار ہے تم میری اس میں کیا مدد کرو گے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے جب تک تیری سانس چل رہی ہے جب تک تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جب تک تو دنیا میں ہے جب تک تجھے جتنا مجھ سے نفع اٹھانا ہے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے کہ جب تیری آنکھیں بند ہو جائے گی جب تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر میرا راستہ الگ ہوگا میرا راستہ الگ ہوگا آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی اگر ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہن رکھی ہے انگلی میں اور وہ نہیں نکل رہی تو کاٹ کر نکال لیتے ہیں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی پھر وہ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے دنیا سے میں جا رہا ہوں آخرت کا سفر تیار ہے تم میری اس میں کیا مدد کرو گے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں میں تیرے ساتھ ہوں جب تک تو دنیا موجود ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تو مر جائے گا اور تجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میں وہاں پہلے سے وہاں موجود رہوں گا اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تیرے طرف سے اور جب تیرے نانا آباد چلیں گے تو تیرے نام امان کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی اس کو بھاری کرنے کی اس کو جھکانے کی اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دوں آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہے پھر آپ نے پوچھا آپ بجاؤ اور بتاؤ کہ ان تینوں بھائیوں میں کون سارا آمد ہوا صاحب نے کہا یار اللہ پہلے دو تو بیکاری ہوئے ساتھ چھوڑنے والے ہیں کار آمد ہوا جو آپ تک ساتھ رہے گا میرے خاترم بزرگ دوستوں انسان کے ساتھ اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے اوپر ہے جیسے اس کے اندر کا یقین ہوتا ہے ویسے بدن سے نکلنے والے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں کہ اتنی ہے کہ قرآن یوں کہتا ہے کہ وہی ایک نعمت اللہ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنے انعامات اور اتنے اثرات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت وہ بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے مرحمت فرما رکھی تھی جیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرب کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی نعمتیں کہ ہمارا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا کہ یہ وہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے باہر دکھ رہے ایک آدمی کو دیکھا جو گنگا بہرا ہاتھوں پیروں سے معذور آنکھوں سے معذور وہ پڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے آپ نے پوچھا کہ تم اس کے اندر کوئی نعمت اللہ دیکھتے ہو کہ میرے مومنی اس کے اندر کیا نعمت اپاہج یہ گنگا یہ بہرا یہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے آنکھوں سے معذور ہے کے اندر ظاہری طور پر کوئی نعمت نظر نہیں آتی آپ نے پوچھا کہ اس کو ہوتا جگہ پہچان بنا ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت کتنی بڑی نعمت تھی میں نے کہا کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دے رکھے ہیں آنکھیں دے رکھی ہیں صحت دے رکھی ہے عقل دے رکھی ہے کہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے بھائی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو دنیا ہی میں اس کے اندھیرا ہو گیا زندگی میں اندھیرا ہو گیا لیکن ہم نے کبھی آنکھوں کی طرف سے اللہ کی طرف اللہ اللہ کے سامنے دو رکار شکرانے کی بھی پڑی ہوگی ایک نعمت ہوئی ہے تو ہے بہت بے شمار نعمت ہے اس لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے اس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو تو آخرت میں نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے نہیں تو ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی دیکھیے ہر قیامت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سوال کیا جائے گا تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کن نعمتوں کے بارے میں کہ ٹھنڈا پانی ہمیں ملا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی آخر میں سوال ہوگا سر سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے کہ یہ بھی یہ سایہ بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی کل قیامت کی نکالتے استعمال کا طریقہ اگر پر استعمال ہو رہی ہے تو اللہ کیا ہماری قدر ہے اللہ کیا ہماری قیمت ہے نہیں تھے گھر والوں نے و سالن کا بٹھایا پوچھا کرتا تھا کوئی ایوب کے بارے میں کیا رسول اللہ نے نکلے ہیں آتے ہوں گے تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لے کر آئے آپ نے فرمایا اس میں سے پکی پکی لے کر آتے ساری کیوں توڑ رہے یا رسول اللہ ساری میں لے کر آیا ہوں جو آپ کو پسند ہو پکی سر خوشک جو آپ کو پسند ہو آپ نے نوش فرمانے یہ سارے لے کر آیا ہوں ان حضرات نے کھجور نوش فرمائی ان صحافی نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا کچھ کو پکایا اور اللہ کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت کو ایک انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ اس نے بھی کہیں جنا کوئی چیز نہیں کھائی صحابی تو نہیں رہے روز فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں کو چار سو دے رہے تھے آپ رو رہے تھے اور روتے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کی طرف سے سوال کیا جائے گا اللہ نے کیسی جی، کیسی نعمتیں کھلائی کچی پکی سڑک کھجورے کھلائی اور گوشت کھلایا روٹی کھلائی کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت سے سوال ہوگا جب آپ نے فرمایا مزید بیانات کے لیے www.attableague.com, the reviver of Iman. να ہے ہے ہے اور جو چیز آپ نے بغیر بغیر محنت کی ملتی ملتی قربانی اس کی قیمت کم ہوتی ہے ہے ہے کیونکہ یہ ایمان ہمیں بغیر بغیر محنت کے کے ملا ملا قربانی اس لیے ہمارے اندر اس کوئی خطروں کی قیمت کم ہے اس لیے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہا کے اندر ایمان کی دنیا لگے جتنی اس کی ضرورت ہے دنیا سے گزر گاہ ہے آپ کی ماں کے پیٹ سے آیا ہے خبر کی پیٹ کی طرف جوڑا چلا جا رہا ہے آپ کے سفر میں متاثر خانہ سب دنیا متاثر خانہ ہے گزر رہا ہے یہاں سے گزر ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کے سفر میں ساری انسان کتنا ساتھ دیتا ہے آپ ساتھ جیسے آپ آئے ہیں جوڑے لائے کچھ کپڑے کچھ پیسے لائے ہوں گے ضرورت کے مطابق سامان لائے ہیں ہندوستان کے لیے سفر میں گھر واپس جانا ہے جیسے دنیا گزر رہا ہے کی ماں کے پیٹ سے آیا ہے کمر کے پیٹ کی طرف تھوڑا چلا جا رہا ہے تو اس میں دنیا میں بقدر ضرورت آپ لگے یہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت بتلائی ایک مرتبہ باہر نکلے آپ کا گزر ہوا ایک کوڑے دار پر سے ایک بکری کے بچے کو دیکھا حیثیت ہاں۔ بدلائی جی۔ تو یہ چیز صحابہ کے اندر اتری اس لیے صحابہ نے ہر وقت ہر موقع پر اس دنیا کو دسکارا ہے اور اس میں بقدر ضرورت لگے ہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتاری تھی جیسے میں نے بتلایا کیا قدر بتلائی کیا قیمت بتلائی جب قدر بتلائی کہ جب تک ان میں ایک بھی موجود رہے گا اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا یا ایمان والا رہے گا اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کے نظام کو باقی رکھیں گے تمہاری ایک کی وجہ سے کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جائیں گے اور میں سے ایک باقی رہ جا رہے ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کو باقی رکھے گا اللہ کیا ہماری قدر ہے ایک کی وجہ سے ہماری ایمان کی وجہ سے پھر اگر ہم میں سے اگر کوئی بھی نہ رہا ایمان والا کوئی نہ رہا تو پھر چاہے دنیا انسانوں سے بڑی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا قدر بتلائی تھی اور قیمت کیا بدلائی اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس بڑی جنت فرمائے گا قیمت بدلائی اسی لیے صحابہ نے ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کیا بڑی بڑی چیزیں آئی بڑی بڑی تکالیف آئی بڑی بڑی پریشانی آئی لالچ کیا گیا ایمان کے مقابلے میں لیکن اس کو بھی برداشت کیا ہے کیونکہ ایمان کی خدروں قیمت اندر اتری ہوئی تھی جیسے ایک صحابی حضرت اللہ ابن حضافر رضی اللہ تعالیٰ ان کو روم کی فوج نے قید کر لیا اور قید کر کر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ نے ان کے اوپر نسرانیوں کو پیش کیا کہ تم نسرانی ہو جاؤ تو میں آج سلطنت آج بادشاہ تم کو دے دوں گا آج سلطنت جیسے میں نے کہا کہ قدر و قیمت ایمان کے اندر اتنی بھی تھی اس لیے یہ نہیں کہ اچھا میں سوچوں گا بات پہ جواب دوں گا کہ نہیں اسی وقت جواب دیا سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے قانون ایمان چھوڑنے پر آگے اپنی سلطنت دینے کو تیار ہے نہیں پھر دوسری چیز دھمکی تھی لیکن آپ کی طرف ایمان والوں کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے ایمان میں اپنے ٹیم پر کتنا مضبوط ہے کتنا جمع ہوا ہے تو جو ایمان والا ہوتا ہے جس کا یقین اندر بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے اور اتنا غلہ آیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری اونٹ شام میں اتنا غلہ آیا لیکن آیا آ کر ختم ہو گیا ایک صحابی نے بکری سیوا کری اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا خانے کی تیزی نکلی اس کا پڑا نہ خون نہ گوشت وہ صاحب رونے لگے روتے ہوئے سو گئے خون میں تیار کری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو تمہارا آپ کو من زندہ ہوا عمر کی خدمت میں گئے اور جہاں پورا مشورے والوں کو جمع کیا مشورے میں بات آئی مشورے میں بات آئی امیر المومنین جہاں سے بات شروع کی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے تو پھر وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا ہے تو آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے کتنا جمے ہوئے ہیں تو ان صحابی کو پہلے تو لالچ تھی کہ تم ایمان چھوڑ دو نسرانی ہو جائے تو میں آگے سلطنت دوں گا تو یہ جواب دیا کہ نہیں آدھی نہیں اگر پوری بھی دے تب بھی میں فلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں دوسری دھمکی ٹھیک ہے آتی کو ادھر راستے سے جو ہٹایا جاتا ہے وہ دو ہی راستے سے ہٹایا جاتا ہے یہ تو لالچ دے کر یہ دھمکی دے کر دوسری دھمکی کہ بادشاہ نے دیگ منگائی دیگ کے اندر پانی کھولایا اور جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے مل جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا ایمان آپ کے بچوں کو پکڑ چکا تھا مضبوط ہو چکا تھا میں نے کہا جو ہو سکے وہ کر لے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بیچ میں ڈال دو جب ان کو لے جانے لگے تو وہ صحابی ہونے لگے بادشاہ کو اس کی کی گئی بادشاہ سمجھا کہ شاید اب یہ چڑھ گئے پھر ان سے پوچھا کہ تم روتے کیوں ہو اور نسرانی کو پیش کیا کہ میں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا اچھا پھر روتے کیوں ہو کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے وہ جان اس میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی سے رو رہا تھا کاش میرے بدن کے اندر سو چانے ہوتی میرے روئے روئے میں جان ہوتی اور وہ ساری کی ساری آج جیل میں ڈالی جاتی وہ ساری کی ساری میں اللہ کے نام پر قربان کرتا یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جان مال اسی کے نام پر لگانے کا جذبہ یقین کے ساتھ تو یہ پچھلے چار مہینے میں نکالنا ہے اسی لیے تاکہ ہمارے اندر کا یقین صحیح ہو کہ جب اندر کا یقین صحیح ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے آماد صحیح ہو